السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله لا ولي له ولا ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد فاما اور بشر علی صدری و یسمری وحل العقدم السان یف اولی سبحان کلا علما علامہ علام تنا امن کن طلع علیم الحکیم اللہ فنی وما علّطنی و علم و ما انف عنی وضدنی علم اب العالمین عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے قبر کے مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آج بھی قبر ہی سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی کیونکہ قبر اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں یا موت کے بعد جو مراحل ہیں ان تمام مراحل پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانے میں شامل اور داخل ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کا بہت ہی اہم رکن ہے جس پر کفار ایمان نہیں رکھتے ہیں کفار اور مشرقین یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہی دنیا ہے اس کے بعد کہانی ختم اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کیونکہ سائنس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے آخرت یا انسان کے وجود سے پہلے انسان کیا تھا ان تمام چیزوں کے تعلق سے سائنس میں گفتگو نہیں ہوتی ہے دین میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان میں موت اور موت کے بعد ہونے والے تمام مراحل داخل ہیں تو اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے آج قبر کے اندر جو فتنہ ہوگا اس کے بارے ہماری گفتگو ہوگی اور فتنے کا تعلق میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ فتنہ کا کئی معنی ہے ان میں سے ایک معنی شرک کا بھی ہے اس میں ایک معنی آزمائش ہے اور یہاں پر آزمائشی مراد ہے اور آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے سے ہر شخص سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا اور یہی سوال کرنا یہی آزمائش ہے کیونکہ اسی سوال کے جوابات پر آنے والے مراحل کا دار و مدار ہے اگر انسان ان سوالات میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر آنے والے تمام مراحل اس کے لیے آسان رہیں گے قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی اگر اس نے جواب صحیح دیا جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں اور اس طریقے سے جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے قبر کو لیکن اگر وہ جواب نہیں صحیح دے پاتا ہے تو پھر وہیں سے اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے قبر کے اندر جو سوال ہوتا ہے اس کو فتنہ کہا گیا ہے آزمائش آزمائش ہوگی کون کامیاب ہوگا کون کامیاب نہیں ہوگا جیسے امتحان ہوتا ہے بچوں کا یا انٹرویو ہوتا ہے کئی لوگوں نے فارم بھر دیا ہے کسی کمپنی میں ویکنسی نکلتی ہے سو آدمیوں کو لینا ہے دس ہزار لوگ پہنچ جاتے ہیں ایک لاکھ پہنچ جاتے ہیں سب کا انٹرویو ہوتا ہے سوال ہوتے ہیں تو جو انٹرویو میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے مرحلہ آسان ہو جاتا ہے اور جو ناکام رہتا ہے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے وہ امتحان کا بھی معاملہ یہی ہے تو امتحان ہوگا یہ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا تو اسی کو فتنہ کہا گیا ہے تو یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے آزمائش سوال فرشتوں کا سوال کرنا یہ مراد ہے مصنف فرماتے ہیں فام الفتنا فعن فعن ناسا افطنون افی قبو رہا فتنہ قبر کا تو اس سے کیا مراد ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں امتحان لیے جائیں گے یا ان کی آزمائش کی جائے گی ان سے سوال کیا جائے گا خبروں کے اندر سب سے اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب خبر میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جیسا کہ آگے بات آئے گی اور وہاں پر انشاءاللہ اس بات کو ہم بیان کریں گے ابھی یہاں مصنف نے جو بیان کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی خبروں میں امتحان لیا جائے گا یا ان کی آزمائش کی جائے گی یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا ہر شخص سے سوال کیا جائے گا قبر کے اندر یہ ایک سوال یہاں پر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہر شخص سے سوال نہیں ہوگا کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں شیخ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح کی ہے اور پانچ افراد کے بارے میں بیان کیا ہے کہ پانچ قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا اور صحیح بات یہی کہ ان سے سوال نہیں ہوگا اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے تو یہ بیان کیا ہے کہ سب سے سوال کیا جائے گا تو کیا امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کچھ لوگوں کو قبر کے سوال سے مسسنا کیا جائے گا قائل تھے کہ نہیں قائل تھے اس کے جی قائل تھے یہ جو بات کہی گی ایک عام بات ہے کیونکہ ہر ایک سے تقریباً سوال ہوگا اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر کوئی گن سکتا ہے کتنے قسم کی کہ اقسام ہیں لوگوں کی کوئی نہیں گن سکتا ہے اب ان میں سے پانچ چھ قسم کے لوگوں سوال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقریباً سب سے سوال ہوگا اور جن سے نہیں سوال کیا جائے گا ان کی تعداد بہت کم ہے ان کی تعداد بہت کم ہے اس لیے مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی سب سے سوال کیا جائے گا ہر ایک سے سوال کیا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جن سے سوال نہیں ہوگا جیسے مان لیجیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کل شعین ہاں لیکن اللہ وجہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اور یہاں چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ چہرہ سب سے اشرف ہوتا ہے تو چہرہ بول کر کے اللہ رب العامن کی ذات مراد لی گئی ہے اللہ کے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہیں دو ہاتھ ہیں جیسا کہ آپ لوگ سب پڑھ چکے ہیں اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں اللہ کے لیے دو قدم ہیں ساری باتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو یہاں چہرہ بول کر کے اللہ ابامن کی ذات مراد لی گئی ہے جیسے ربیہ بن مالک صحابی ہیں اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جنت مرافقت چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے بھی نے کیا فرمایا تھا آئین نے علیہ بھی کثرتی سجود کثرت سجود سے تم میری مدد کرو یہاں کیا مراد ہے سجدے سے نماز مراد ہے کبھی کبھی جز بول کر کے پورا کل مراد لیا جاتا ہے یعنی کوئی ایک چیز بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے چہرہ بول کر کے پوری ذات مراد لیا گیا ایسی سجدہ بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ سجدہ نماز کا بہت ہی اہم ترین رکن ہے اس میں انسان کے لیے تدل ہے انکساری ہے اور انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العامین کے سب سے قریب ہوتا ہے سجدے کے اندر دعائیں قبول کی جاتی ہیں تو یہاں سجدہ بول کر کے نماز مراد لیا گیا ہے کیا مراد لیا گیا نماز کہ تم کثرت سے نماز پڑھو نوافل فرض نماز تو سب کو پڑھنا ہے فرض نماز میں تو کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے یہاں مراد کا نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرو کثرت سے ان نمازوں کو پڑھو اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو میری معیت چاہتے ہو قیامت کی جنت میں تو تمہیں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا تو کبھی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے اب جب مسجد کہتے ہیں تو مسجد مانے کیا ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ تو کیا مسجد میں سجدے صرف کرتے ہیں وہاں رکو بھی کرتے ہیں قیام بھی کرتے ہیں تشہد میں بیٹھتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سجدہ کو چونکہ زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لیے مسجد کہا جاتا ہے تو یہاں کل لوشین ہاں لیکن اللہ وجہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے تو کیا تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی نہیں کچھ چیزیں ایسی جو باقی رہیں گی اللہ کا عرش باقی رہے گا کرسی باقی رہے گی قلم باقی رہے گا لوہے محفوظ باقی ہے جنت باقی ہے جہنم باقی رہیں گے سب نہیں فنا ہوں گے یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی ایسے انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے اندر روح ہو کی جائے گی وہ باقی رہے گا لیکن چونکہ اکثریت فنا ہو جائے گی اور جو چیزیں باقی رہنے والی ان کی کوئی حقیقت نہیں ان کے سامنے اس لیے عربی کا قاعدہ اللہ اکثر حکم الکل اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے جو چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لوگوں خاص نہیں کیا جائے گا خاص کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جنہوں نے بیان کیا ہے کہ لوگوں سے ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے سوال نہیں ہوگا نہیں چونکہ عمومی طور پر سب سے سوال ہوگا اس لیے یہ بات کہی گئی جیسے کوئی استاد کلاس میں کہتا ہے اپنے طلبہ سے تم سب کے سب گدھے ہو تو کیا سب تھوڑی گدھے رہتے ہیں ان میں سے کچھ اچھے بچے بھی رہتے ہیں ذہین رہتے ہیں کچھ محنتی رہتے ہیں لیکن چونکہ اکثریت بچوں کی وہ رہتی جو محنت نہیں کرتے محنت سے جی چراتے ہیں تو استاذ کہہ دیتا تم سب کے سب گدے ہو حالانکہ پورے گدے نہیں رہتے ہیں اس کے اندر کچھ اچھے بچے بھی ہوتے ہیں محنتی اور ذہین تو ایسے یہاں پر بھی ہے تو ہر شخص سے سوال نہیں ہوگا کچھ افراد ہیں جو اس سے مستثنا ہیں ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام کی ذات ہے انبیاء کرام سے سوال نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ نبیوں ہی کے بارے میں سوال ہوگا ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ تمہارا نبی کون تھا اب ہمارے نبی کے آنے کے بعد ہمارے نبی سب کے پوری کائنات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کی نبوتیں خاص ہوتی تھیں خاص ہوتی تھیں ان کی نبوت عام نہیں ہوتی تھی تو اس علاقے میں جو انسان ہوگا اس زمانے کے لحاظ سے اپنے نبی کے بارے میں جواب دے گا بات سماری نا تو نبیوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا کہ تمہارا کس نبی پر ایمان تھا تو اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کرام سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ سوال ان سے نہیں کیا جائے گا ایک بات تو یہ شیخ نبیان کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدا کے بارے میں بیان کیا ہے کہ شہدا سے بھی قیامت کے دن ایک قبر کے اندر ان سے سوال نہیں کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ سور نسیح کی روایت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور دیگر امہ کرام المدسین نے کہ وہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور ان سے سوال کیا کہ ماں با المنین یفترون فی قبور رحیم اللہ شہید شہید کو چھوڑ کر کے باقی ہر شخص سے ہر مومن سے قبر کے اندر اس کی آزمائش کی جائے گی ایسا کیوں ہے کہ شہید سے نہیں سوال کیا جائے گا باقی لوگوں سوال کیا جائے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا کفا بارکت صوف الارا را فتنا یہ جو اس کے سر پر سر پر جو تلواروں کی چمک تھی یہ قبر کے فتنے کے لیے کافی تھی شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے جو اسلام کی سرردی کے لڑتا ہے اور اللہ رب اللہ راہ میں جان دے دیتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے جی شہید وہ نہیں ہے جو عصبیت کے لیے یا اس طریقے سے دنیا والوں سے یہ کہنے کے لیے کہ میں بہت پہلوان ہوں میں بہت بہادر ہوں کہلانے کے لیے یا اس طریقے زمین کے لیے یا کسی اور کے لیے اگر کوئی مر جائے اس کو شہید نہیں کہا جاتا شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے اسلام کی اور اللہ کے کلمے دین اسلام کی سررندی کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے جہاد میں اور جہاد کی بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں آج تو جہاد ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے اور اس کے بدنام کرنے میں مسلمان ہی داخل ہیں اس کا سبب مسلمان ہی بنے ہوئے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی تنظیم بنا لیتا ہے جہادی تنظیم اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں لوگوں قتل کر رہا ہے مسجدوں کو بم بلاٹ سے بم سے اڑا رہا ہے مدرسوں کو بم سے اڑا رہا ہے بازاروں میں جا کر کے بم لگا کر کے جو ہے جو بچے ہیں اور اس طریقے سے معصوم لوگ ہیں ان کی جان لے لیتا ہے اور اس میں جو مرتا کہتا ہے کہ وہ شہید ہے یہ سب شہید نہیں ہے یہ سب دہشت گردی ہے یہ خودکشی ہے یہ اسلام کی تو جائز نہیں ہے جہاد کے لیے شرط امام وقت کا ہونا مسلمانوں کے پاس طاقت کا ہونا امام وقت کی طرف سے اجازت کا ہونا جھنڈے کا ہونا یہ ساری چیزیں ہوتی تب جا کر کے جہاد ہوتا ہے جی جہاد کی شرطیں ہیں جیسے نماز کی شرطیں ہوتی ہیں نا کہ نہیں ہوتی نماز کی شرطیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب نماز ہے نماز کی ایک شرط وضو ہے اگر آپ بغیر وضو کی نماز پڑھو گے آپ کی نماز ہو جائے گی ہاں؟ نہیں ہوگی نماز نماز کی شرط قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا آپ قبلے کی بجائے کسی اور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجیے آپ کی نماز نہیں ہوگی شرط ہے یہ تو ہر عبادت کی شرط ہوتی ہے تو اسے ہی جہاد کی بھی شرط ہے بہت ساری شروط ہیں اس کی وہ شرطیں پائی جائیں گی تب جہاد ہوتا ہے وہ جہاد نہیں ہے کہ کسی نے تنظیم بنا لیا اس کا کوئی نام رکھ دیا اب لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ بم لے کر کے جاؤ اور خود مر جانا اور وہاں کے جو لوگ ان کو مار دینا اور کون کن کو مارا جاتا ہے مسلمانوں کو مسجدوں میں آ کر کے جہاں سے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز کی پابندی کر نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے ان مسجدوں میں آ کر کے بم بلاش کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں نوز بلّہ جی تو یہ جہاد نہیں ہے یہ یہ دہشت گردی ہے اسی نے آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ بدنام کر کے رکھ دیا جی جہاد کے لیے شروط ہیں امام ہونا چاہیے مسلمانوں کا اس کی طرف سے اجازت ہو طاقت ہو اس کے پاس اور آج لڑائی کا دور نہیں ہے یہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں سے آگے نکل جائیں گے اس لیے دعوت کا کام کیجیے صبر کیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے یہ دور ہے اس کا لڑائی کا دور نہیں ہے کہ لڑائی کے ذریعے سے ملکوں کو فتح کر لیں آپ ان کو دعوت دیجیے اپنے اخلاق سے دین پر عمل کر کے غیر مسلموں کو اور یہ لوگ غیر مسلموں زیادہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگ جہازی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ غیر مسلموں زیادہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں نا از بلّہ میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں کسی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے غیر مسلم ہے تو بھی جائز نہیں ہے یہ نہا قتل آتا ہے نہا قتل ہے یہ غیر مسلم کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں اسے بھی جینے کا حق حاصل ہے وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے جی سکتا ہے دنیا کے اندر ہاں اگر جنگ ہے شروط پائی جاتی ہے کوئی آپ کے سامنے آئے گا تب آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے تو باقاعدہ کیا کرتے تھے کہ کسی عورت کو قتل مت کرنا کسی بوڑھے کو مت قتل کرنا کسی بچے کو مت قتل کرنا کسی جو ہے درخت کو آگ مت لگانا درختوں کو مت کاٹنا عورتوں کو مت قتل کرنا جو بوڑھے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جا کر کے مت قتل کرنا تب کس کو قتل کیا جائے گا جو آپ سے لڑنے کے لیے تلوار لے کر کے سامنے آئے گا تب اس کو قتل کریں گے جس کو حربی کہا جاتا ہے تو اسلام کی امن پسندانہ تعلیمات ہیں لیکن لوگوں نے ان تعلیمات کو بھلا کر کے اسلام کو مار کاٹ والا دین بنا دیا ہے بس اسلام کے اندر مار کاٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے بس وہی چیز ہے یہ سب اسلام کی بدنامی میرے بھائی اسلام بہت ہی امن پسند دین ہے اسلام سلامتی سے بنا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اس کے دین کے مطابق عمل کرے ایمان امن سے ہے اللہ کے سور کے دی سے مسلمان سچا ہوا ہے جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان مومن ہوا ہے جس کی زبان اس کے ہاتھ سے لوگ امن میں رہیں یہ دین اسلام کی تعلیمات احسان کیسے حسن سے بنا ہوا ہے احسان کرنا حسن سلوک سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اچھا برتاؤ کرنا یہ دین کی تعلیمات ہیں لیکن لوگوں نے دین کی تعلیمات کو بھلا کر کے اسلام کو صرف اور صرف یہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اسلام صرف تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز اسلام کے اندر نہیں ہے نوز بلّہ ایسی بات نہیں میرے بھائی جی تلوار کب اٹھانا اس کی شرطیں ہیں اور اس لیے اٹھایا جائے گا اسلام کی سررندی کے لیے جب دین کے لیے کوئی رکاوٹ بن جائے تو اس کے لیے یہ چیز ہے اور اس کے لیے شروع ہوتی ہیں جنگ کے لیے اگر کسی ملک کو کسی ملک سے جنگ کرنا ہے تو عام لوگ اس کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں کون فیصلہ کرتا جو ملک کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں عام آدمی نہیں اس کا فیصلہ کرتا تو ہمارے یہاں تنظیم بنا کر کے لوگ جہاد کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں جاؤ مسجد میں بم بلاش کرو جاؤ بازاروں میں بم بلاش کر دو گرجا گھروں میں کر دو فلاں جگہ جا کر کے کر دو اللہ اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے جو مر گیا وہ شہید ہو گیا جنت کے اندر جائے گا یہ شہید نہیں ہے یہ یہ خودکشی ہے پہلے خود مرتا ہے بعد میں دوسرے لوگ مرتے ہیں انسان جہاد کرتا پہلے لوگوں کو مارتا تب وہ دوسروں سے مارا جاتا ہے یہ تو خود اپنی موت کا سامان لے کر کے جاتا ہے اس لیے یہ شہید نہیں ہے یہ یہ خود خودکشی ہے یہ علماء نے اس کو حرام قرار دیا ناجائز قرار دیا جی ہاں تو انبیاء کرام کیا ہیں یہ بھی مستثنا ہیں جب شہدا سے سوال نہیں ہوگا شیخ ابن السلم فرماتے ہیں تو انبیاء کرام سے بدرجیہ اولا سوال نہیں ہوگا کیونکہ ہم بیاہ کرام شہدا سے اونچا مقام رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یا پہلی بات کہ امبیا کرام ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن نبی ہو کا تمہارے نبی کون ہے تو جب وہی انہی کے بارے میں سوال ہوگا انہی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی تو ان سے پھر کیسے سوال کیا جائے گا اس لیے امبیا اس سے مسسنا ہے امبیا سوال نہیں ہوگا دوسری بات صدیقین جو صدیقین ہیں ان سے بھی سوال نہیں ہوگا صدیقین کا درجہ شہدا سے اونچا ہے شہدا سے اونچے درجے پر ہوتے صدیقین صدیقین ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور ہر بات پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں دل کی سچائی کے ساتھ دل کی سچائی عمل کی سچائی تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو اور وہ سچے ہوتے ہیں ایمان لانے میں یقین کرنے میں لہذا ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ سوال کن سے کیا جائے گا جو شک اور شبہ میں ہوگا اور صدیقین کا درجہ شہدا سے اونچا ہے جب وہ صادق ہیں سچے ہیں اپنے ایمان میں اور اس طریقے سے اپنی تمام چیزوں میں عمل کرنے میں تو ایسی صورت میں ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو صدیقین سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا اور تیسرے شہید ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا جیسا کہ حدیث صاحب کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ فرمایا جو شہید ہوتا ہے یہ جو جو تلوار کی جو تلواریں ہوتی ہیں میدان جنگ میں اس کے سر کے اوپر اس کی چمک ہی اس کے لیے کافی ہے کیونکہ اگر وہ ایمان میں کمزور ہوتا تو وہ جنگ میں نہیں جاتا یا اس طریقے سے وہاں ان ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہیں کرتا وہ جب ڈٹا رہا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم اور دائم ہے وہ امام پر قائم اور دائم ہے اور میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگا وہ قائم رہا ڈٹا رہا اس کا مطلب یہ کہ شہدا ہیں ان سے بھی قیامت کے دن جو ہے یہ قبر میں ان سے سوال نہیں کیا جائے اور اس کے تعلق سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو حدیث آپ کے سامنے جو ہے بیان کی گئی چوتھی قسم یا چوتھے لوگ وہ ہیں جو مرابطین ہیں اسلامی ممالک کی اور سرحدوں کی حفاظ کرنے والے ہیں دشمن کے مقابلے میں جو مورچہ نشین ہوتے ہیں سرحدوں پر وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ربات یومن ولیلہ خیر من سیام شہرین و قیام ہی ایک دن کا ربات ایک دن اور ایک رات کا ربات یعنی ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا دشمنوں سے یہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے بہتر ہے اور یہاں روزے سے مراد فرض روزہ نہیں ہے قیام یہ نفری روزہ مراد یہاں پر جو انسان روزہ رکھتا ہے کثرت سے وہ اماں تفیع ہے جرا علیہ عمل الزی کا نیا عمل اور اگر وہ مر گیا وہ آدمی اگر مر گیا تو کیا ہوگا وہ اس کا عمل جاری رہے گا کیونکہ وہ سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرا لہذا اس کا عمل اس کا اجر اس کا ثواب جاری رہے گا وہ اجریا علیہ رزق ہو اور اس کا رزق بھی جاری کر دیا جائے گا وہ امین الفتان اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا معمون رہے گا قبر کے فتنوں سے معمون رہے گا مرابطین جو اسلامی ملک کی حفاظ کرنے والے اور دیکھ ریکھ کرنے والے اور غیر مسلموں سے یا جو دشمنان اسلام ہیں ان سے اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی قبر کے اندر سوال نہیں کیا جائے گا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے پانچواں بچے اور دیوانے ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا اگر وہ مسلمان کے بچے ہیں تو سیدھے جنت کے اندر جائیں گے اور وہ جو جنتی ہیں ان کے کیا ہوں گے ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے ولدان و مخلدون وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے ان کا حسن اور ان کا بچپنا ہمیشہ باقی رہے گا اس لیے ان کو بھی الدان مخلدون کہا گیا ہے اور یہ جنگ جنت کی زینت ہوں گے جیسے گھر کی زینت بچے ہوتے ہیں ایسے ہی جنگ جنت کی زینت ہوں گے یہ لوگ بچے تو جو مسلمان کے بچے ہیں وہ سیدھے جنت کے اندر جائیں گے کیونکہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے البتہ جو غیر مسلم کے بچے ہیں ان سے بھی قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا لیکن قیامت کے دن ان سے ان کا امتحان لیا جائے گا ایسے جو دیوانے ہیں مجنون پاگل ہیں ان سے بھی خبر میں سوال نہیں ہوگا ان کی بھی قیامت کے دن آزمائش کی جائے گی کیا آزمائش کی جائے گی اللہ رب العالمین ان کو آگ میں کودنے کا حکم دے گا اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اور اقوال ہیں لیکن اس میں صحیح قول یہ ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صحیح تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے اور اس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا آگ میں کود جاؤ جو مجنون ہیں پاگل ہیں دیوانے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں غیر مسلموں کے بچپن میں ان کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا قیامت کے دن آگ کے اندر کود جاؤ اگر وہ کود گئے تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے نمرود کو آتش نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا بنا دیا تھا گلو گلزار بنا دیا تھا اللہ رب العالمین اس آگ کو ان کے لیے گلو گلزار بنا دے گا جنت بنا دے گا لیکن اگر وہ انکار کر دیں گے کہ ہم آگ میں کیوں جائیں جل جائیں گے آگ میں جانے سے ہم آگ میں نہیں کودیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا اور کہے گا کہ اگر تم بڑے ہوتے اور تم تک ہماری بات پہنچتی دین پہنچتا تو تم دنیا میں بھی کہتے کہ ہم دین اسلام کو قبول کیوں کریں یا اللہ کی بات کیوں مانے جیسے تم نے یہاں میری بات ماننے سے انکار کر دیا دنیا میں بھی انکار کر دیتے ایسے اگر تمہارے پاس عقل ہوتی تو تم بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیتے جیسے تم نے یہاں عقل استعمال کیا کہ آگ میں جائیں گے جل جائیں گے آگ میں کیوں کودیں ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے جیسے ابلیس نے عقل استعمال کیا نا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ آدم کا سجدہ کرو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں وہ مٹی سے بنائیں گے میں آگ سے بنایا گیا ہوں آگ اوپر جاتی ہے میرا اونچا مقام ہے حالانکہ اگر غور کیجئے تو مٹی بہتر ہے آگ سے مٹی بہتر ہے مٹی میں سکون ہے مٹی پھل پودے اگاتی ہے آگ آگ تو ساری چیزوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے آگ کے بھی فائدے اپنی جگہ پر لیکن زمین کا فائدہ زیادہ ہے زمین پہ انسان بستا ہے پوری دنیا زمین ہی پر کھڑی ہے قائم ہے پورے کے پورے لوگ تو زمین کے اندر زیادہ فائدہ ہے ساری ہماری جو چیزیں کھانے پینے کی زمین سے نکلتی ہیں زمین کے اندر پانی اور اس طریقے سے پھل پودے گیہوں اور انسان جو کھاتا ساری چیزیں یہ محلہ دکانیں یہ سو سو منزلہ عمارتیں سب انسان کہاں کھڑا کرتا ہے آگ پر تو نہیں کھڑی کرتا نا وہ کہاں کھڑی کرتا ہے زمین پہ کھڑی کرتا ہے زمین پہ بناتا ہے تو زمین کا فائدہ زیادہ ہے لیکن اس نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا تو اس طریقے سے وہ جو مجنون پاگل رہیں گے کہیں گے ہم آگ میں کیوں جائیں تو اللہ رب العامن کی بات کا انکار کر دیں گے وہ تو جو اللہ کی بات کا انکار کر دیں گے تو اللہ رب العامن کہے گا کہ دنیا میں بھی اگر تمہارے پاس عقل ہوتی تو یہی کرتے تم اپنی عقل استعمال کرتے دین پر عمل نہیں کرتے ہماری بات کو نہیں مانتے نبیوں رسولوں کی باتوں کو تم نہیں مانتے تو اس طریقے سے اللہ ابامن ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اور اللہ ابامن جس کی جس سے چاہے آزمائش کر سکتا ہے اللہ رب العامن جس کی جس سے چاہے آزمائش کر سکتا ہے کہ اللہ رب العامین نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہیں کی بچے کو قتل کرا کا حکم دے کر کے خواب میں دیکھا تھا بچے کو قتل کریں گے دیکھا تھا نا خواب میں انبیاء خواب سچے ہوتے ہیں تو اللہ رب العامین جس طریقے سے چاہے آزمائش لے سکتا ہے بچے قتل کرنا حرام ہے دین اسلام کے اندر حرام ہے ہر دین کے اندر حرام تھا لیکن اللہ رب العامن نے آزمائش کی ہے نا اللہ رب العامین نے آزمائش کی تو اللہ تعالیٰ کبھی حرام چیز کو حلال کر کے کبھی حلال چیز کو حرام کر کے روزہ رکھے ہوئے ہیں بیوی کے پاس نہیں جانا ہے کھانا نہیں کھا سکتے دن میں ہمارے لیے حلال تھا نا لیکن اب حرام ہو گیا جب تک انسان افطار نہیں کر لے گا تو اس طریقے سے کبھی حلال چیز کو حرام کر کے کبھی حرام چیز کو حلال کر کے اللہ رب آزمائش کرتا ہے اللہ رب الامن نے سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے حرام ہے لیکن اللہ رب الامن نے فرشتوں کسی سے آزمائش کی غیر اللہ کا سجدہ کہیں جائز نہیں تھا ہمارے یہاں جو قبر پرست ہیں غیروں کا سجدہ کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا تھا نا ہنستے آدم کا سجدہ کرنا ہمارے نبی تو آدم سے افضل ہیں کیوں نہ سجدہ کریں ہم ان کا ہم ان کا سجدہ کیوں نہ کریں اللہ رب نے جو حکم دیا تھا اللہ رب کی طرف سے آزمائش تھی جیسے اللہ رب العامن نے حکم دیا کہ کو ابراہیم علیہ السلام کو بچے کے ذبح کرنے کا خضر کو اللہ رب العامن نے حکم دیا بچے کو قتل کرنے کا بچہ قتل کرنا حرام ہے لیکن ان کا قتل کرنا ہی ضروری تھا خضر علیہ السلام کا کشتی توڑنا نقصان پہنچانا حرام ہے لیکن اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا کہ نہیں کشتی توڑو کشتی توڑی انہوں نے تو اللہ رب العالمین حرام چیز کے ذریعے سے آزمائش جیسے ہمارے اوپر حلال چیز کو حرام کر کے اللہ رب العامن نے ہماری آزمائش کی ہے انسان روزہ رہ کر کے اور بہت ساری چیزوں کے اندر تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی آزمائش کی حرام ہے سجدہ کرنا غیر اللہ کا جائز نہیں ہے یہ دین ہے دین میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے دین میں اخلاق میں تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں جو پہلے دین تھا توحید کا جو پہلے شرک تھا وہ چیز ہمیشہ قیامت تک شرک رہے گا اس میں نئی دین سب کا ایک ہے شریعتیں مختلف ہوتی تھیں انبیاء کرام کی نماز کیسے پڑھیں گے وضو کیسے کریں گے روزہ کیسے رکھیں گے اور چیزیں کیسے کریں گے اس میں لیکن جو دین ہے توحید اور اسلام کے ارکان ایمان کے ارکان جو بنیادی چیز ہے اس میں انبیاء میں اختلاف نہیں رہتا تھا سب کا دین ایک ہی تھا دین اسلام تو اللہ رب العامن نے آزمائش کی فرشتوں کی ایک حرام چیز کا حکم دے کر کے غیر اللہ کا ہست آدم کا سجدہ کر کے کہ ہست آدم کا سجدہ کرو اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کسی چیز کے کرنے کا اس کا کرنا اس وقت ضروری اور واجب ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جیسے ہست خضر کے لیے ضروری ہو گیا کہ بچے کو قتل کریں وہ کرنا کیا ہو گیا اجر کا کام ہو گیا ثواب کا کام ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا قتل کرنے کا تو اس طریقے سے یہ جو دیوانے اور اور پاگل ہوں گے ان کی آزمائش کی جائے گی بچوں کی آزمائش ہوگی ایسے وہ لوگ جن کو دین کی بات نہیں پہنچی کہیں کسی جزیرے میں رہتے ہیں دین کی بات نہیں پہنچی ان تک کوئی نہیں گیا اسلام لے کر کے اور وہ مر گئے بیچارے اللہ رب العالمین کیا فرما ما کر حتیٰ نہ بتا رسول جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیں گے اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب دے سکتا ہے ہو سکتا ہے ان تک دین پہنچتا وہ لوگ دین قبول کر لیتے تو ایسے لوگ جو دور دراز ملکوں میں ہیں جزیروں میں رہتے ہیں اور وہاں اسلام اور دین کی بات نہیں پہنچی ہے تو ان کی بھی آزمائش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگ میں کودنے کا حکم دے گا جو کود جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس آگ کو جنت بنا دے گا اور جو کودنے سے انکار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا اور کہے گا تمہارے پاس اگر میری بات پہنچتی دنیا میں بھی میری بات پر عمل نہیں کرتے جیسے یہاں تم نے انکار کر دیا جیسے ابلیس نے انکار کر دیا سدا کرنے سے تم نے انکار کر دیا ہماری بات ماننے سے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا تو جو مجنون پاگل ہیں ان سے بھی قبر کے اندر سوال نہیں کیا جائے گا یہ پانچ قسم کے لوگ ہیں جن سے سوال نہیں ہوگا چٹھا وہ ہیں جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن جن کی وفات ہو جائے وہ قبر کے فتنے سے قبر میں سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے یہ بھی حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں امن مسلم یمو یوم الجمہ اولت الجمہ اللہ وقاء اللہ فطنۃ القبر ترمزی کی روایت ہے عبان فرماتے کہ حدیث حسن یا صحیح غیر ہی ہے یہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا دیتا ہے اب یہاں لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی مر گیا تو قبر کے فتنے سے کیسے بچے گا وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس شخص کے لیے ہے جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے جو حقیقی معنوں میں توحید پر ہے حقیقی معنوں میں مومن ہے اس کے لیے ہے یہ اور یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی شہید مرابط جو سرحد کے حفاظ کرنے والا یہ سب کون لوگ مراد ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں توحید والے ہیں ورنہ جمعہ کے دن اور جمعرات کو تو غیر مسلم بھی مرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو جمعرات اور جمعہ کو مر گیا اور وہ شرک کرنے والا تھا غیر اللہ کا سدا کرتا تھا غیر اللہ سے مانگتا تھا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتا تھا اور وہ جمعہ کے دن مر گیا تب وہ قبر کے فتنے سے بچ جائے گا ایسا نہیں ہے قبر کے فتنے سے وہ بچیں گے جو حقیقت معاہد ہوں گے متبع سنت ہوں گے توحید خالص جن کے پاس ہوگی شرک سے جو بچنے والے ہوں گے ان کے لیے ہے یہ چیز نام مسلم مسلمان مسلمان کون ہوتا ہے حقیقی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اگر حقیقی مسلمان ہوگا شرک نہیں کرے گا وہ پکا مومن ہوگا شرک نہیں کرے گا وہ تو وہ لوگ مراد ہیں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس دن مر گیا اور کیا نام ہے جمعہ کے دن یا جمعرات کو رات میں مر گیا تو انسان قبر کے فتنے سے اور قبر میں منکر نکیر یا فرشتوں کے سوال سے وہ بچ جائے گا ایسا نہیں ہے علماء نے جس کا معنی بیان کیا یہ بیان کیا ہے کہ جو توحید پر ہوگا اور اس طریقے سے جو شرک سے محفوظ ہوگا اس کے لیے ہے ابھی گشتہ اتوار کو یہ بات بتائی گئی تھی یا جمعرات کو صحابہ سیرت صحابہ میں کہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن و بن سلور ہمارے نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی جنازے کی نماز پڑھی نبی نے اس کے لیے قبر میں بھی گئے اس کے اپنا جبہ بھی دے دیا اپنا لعاب بھی لگا دیا لیکن کیا وہ قبر کے فتنے سے اور عذاب سے بچ پایا نہیں بچ پایا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا اس کے پاس توحید نہیں تھی ہمارے نبی نے دلجوئی کے لیے ایسا کر دیا اور کہا کہ اللہ نے ہم کو منع نہیں کیا عمر رضی اللہ عنہ کی نے منع کیا ان کو کہ مت پڑھیے تو آپ کے دشمن تھے ہمیشہ آپ کو تکلیف دی ستایا کیوں اس کی جنازے کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا کہ اختیار دیا کہ مفرت کی دعا کرو یا نہ کرو تم کو اختیار ہے تو میں دعا کروں گا کیونکہ ہمارے نبی بڑے مہربان تھے شفیق شفقت والے تو جنازے کی نماز پڑھ دی ہمارے نبی نے کہ کچھ فائدہ ہوا نہیں فائدہ ہوا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو مدینہ کے اندر جو مر جائے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہوگی تو کیا مدینے کے اندر مرنے والے اور بقی میں دفن ہونے والے ہر شخص کو اللہ کے رسول سفارش کریں گے نہیں کریں گے جو موحد ہوگا توحید والا ہوگا اسی کی سفارش ہوگی وہ تو موت اللہ نے لکھی ہے وقت پر جگہ پر وہ موت آ جائے گی لہذا وہ وہاں موت آنا اگر اس کے پاس ایمان عمل صالح نہیں ہے تو اللہ کے سر کی سفارش قیامت کے دن اس کو حاصل نہیں ہوگی جی وہاں بہت سارے لوگ مرتے ہیں وقی کے اندر مدینے میں جو رافضہ ہیں کٹر قسم کے رافضہ قرآن میں تحریف کے قائل صحابہ کے دشمن ہست عائشہ پر زنا کے الزام لگانے والے صحابہ کو کافر کہنے والے وہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی مرتے وہاں پر تو مدینہ میں مر جانے سے کسی کو اللہ کے سر کی سفارش نہیں ہوگی حاصل ہوگی جب تک انسان کا ایمان نہیں ہوگا اس لیے بھی نے کیا فرمایا ابو اللہ عنہ سے جب انہوں نے سوال کیا کہ من اسد النا سے بے شفات کے عمل قیامہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار یا کون خوش نصیب ہوگا جسے قیامت کے دن آپ کی شفات حاصل ہوگی بھی نے کیا فرمایا ابو اللہ عنہ سے کہ مجھے معلوم تھا کہ سوال آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے نے کیا فرمایا من من قال قال بقلبی جس نے خلوص دل دل سے اپنے کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ اقرار کیا اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی اور اخلاص دل سے جو کرے گا جو مخلص ہوگا اس کے اوپر عمل بھی کرے گا تو جس کے پاس ایمان اور بل صالح ہوگا توحید خالص ہوگی شرک سے بچا ہوگا بدعت اور خرافات سے بچا ہوگا ایسے شخص کو قبر سے بچایا جائے گا قبر کے عذاب فتنے سے اور اگر اس کے پاس شرک ہے بدعت و خرافات ہے ایمان میں شک ہے سب ساری چیزیں ہیں تو چاہے وہ قبر خانے کعبہ کا تراف کرتے ہوئے مر جائے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا حج کرتے ہوئے مر جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مرتے ہوئے اس کے سینے پر قرآن رکھا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا قرآن پڑھتے ہوئے مر جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کیونکہ ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ان الزین عمل الصالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب اللہ نے کیا ہے یہ سب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے پڑھتے ہوئے مر گئے یا طواف کر رہے تھے مر گئے سجدہ کر رہے تھے سجدے میں مر گئے لوگ سمجھتے سیدھے جنت کے اندر جائیں گے نہیں اگر وہ غیر اللہ کا سجدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرتا تھا تو جنت میں نہیں جائے گا چاہے سجدے کی حالت میں مرے چاہے قیام العل کرتے ہوئے مرے چاہے تحجد پڑھتے ہوئے مرے کیونکہ اللہ نے موت کا ایک وقت رکھا ہے موت نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی انسان جس حالت میں ہوگا اس کو موت آ کر کے پکڑ لے گی لہذا موت آ جانے سے انسان کو جس حالت میں آ گئی ہے اس کے لیے بشارت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس نیک امان نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں اہل توحید خالص ہیں اہل سنت الجماعت ہیں صلیم سارن کے عقیدے اور منحص پر قائم رہنے والے ان لوگوں کے لیے بشارت ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سلب سالین کے عقیدے اور مناظ پر نہیں کفر و شیر کرنے والے تو اس طرح کی کوئی حدیث آئے کوئی آیت آئے کوئی بات آئے تو آپ یہ جو میں نے بتایا اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں یہی سلب سالین کا مناج ہے کیونکہ دین قرآن کی ایک آیت کا نام نہیں ہے یہ ایک حدیث کا نام نہیں ہے دین اللہ کے قسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مجموعے کا نام ہے حدیثوں کے پورے قرآن کا نام ہے ایک دو حدیث لے کر کے کہ اللہ کے سل نے فرمایا کہ بھائی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے سیدھے جنت میں جائے گا اس کو جنت میں جانے سے کیا رکاوٹ بنی ہوئی موت آ گئی سیدھے جنت میں جائے گا کیا ایسا ہے ہاں؟ قبر پر سردے کرنے والے بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد پڑھتے کہ نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے ہم سے آپ زیادہ پڑھتے ہوں ہو سکتا ہے ہم سے آپ زیادہ پڑھتے ہوں لوگ ممکن ہے تو آیت الکرسی پڑھ لینے سے جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا اگر اس کا عمل آیت الکرسی کے مطابق نہیں ہے تو آیت الکرسی میں شر کی نفی کی گئی ہے توحید سکھائی گئی ہے آیت الکرسی کے اندر قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے پڑھ تو رہا لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو آیت الکرسی کیا پورا قرآن پڑھتے ہوئے مر جائے تو سیدھے جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ جب تک کہ قرآن کے مطابق انسان کا عمل نہیں ہوگا تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ جو جمعرات کو یا جمعہ کے دن مر گیا وہ قبر کے فتنے سے قبر میں سوال سے بچ جائے گا وہ ان لوگوں کے لیے جو اہل توحید خالص ہیں شرک نہ کرنے والے بدعت و خرابات نہ کرنے والے ان لوگوں کے لیے اگر شرک اور بدعت و خرابات کرتے ہیں تو ان کے لیے حدیث نہیں ہے یہ ان کے لیے یہ حدیث نہیں ہے تو انسان کو اپنے ایمان اور توحید پر زور دینا چاہیے عمل صالح پر انسان کو قائم رہنا چاہیے جی تب جا کر کے انسان کو تمام بشارتوں کا اس کو فائدہ ہوگا تو یہ پانچ چھ قسم کے لوگ ہیں جو قبر میں سوال سے محفوظ رہیں گے ان سے سوال نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اس کی حدیثیں اور نے اس کو بیان کیا ہے اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ فیقال الرض المن رب کا مادین و امن نبی و کا آدمی سے کہا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون ہے یہ تین سوال ہوگا یہ سوال دیکھیے اسی وقت اسی دن سے یہ سوال واضح ہے جس دن دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ سلاۃ السلام آئے اس وقت سے لے کر کے آج تک یہی تین سوالات ہیں جو خبر کے اندر کیے جائیں گے ہر بچہ جانتا ہے اس کا جواب ہر مسلمان دنیا کے اندر لیکن جواب کون دے پائے گا صحیح جس کے پاس عمل ہوگا جس کے پاس عمل ہوگا آج اگر نیٹ یا جو امتحانات ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمارے ملکوں میں اگر پیپر لیک کر دیا جائے تو ہزاروں لوگ اس کے اندر جو ہے پاس ہو جائیں گے ایک دس منٹ کے لیے اگر لیک کر دیا گیا پہلے پیپر لیکن یہ آپ دیکھیے سوال جب سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے جب سے یہ سوالات دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن جواب دینا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جواب انسان ڈٹ کر کے نہیں دے سکتا اس کا جواب انسان عمل اور ایمان کی بنیاد پر دے گا اگر اس کا ایمان صحیح ہوگا خالص ہوگا توحید ہوگی شرک نہیں ہوگا متب سنت ہوگا عمل ہوگا اس کے پاس نیک صالح وہی اس کا جواب دے پائے گا ورنہ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں آپ سب سے جا کر کے سوال کر لیجئے مجھے لگتا ہے کہ نائنٹی نائن پرسینٹ یا اس سے زیادہ ہر آدمی اس کا جواب دے دے گا تمہارا رب کون اللہ تمہارا دین اسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں اس کا جواب دے دے گا لیکن قبر میں نہیں دے پائے گا اگر اس کے مطابق انسان کا عمل نہیں ہوگا اگر اس کا عمل نہیں ہوگا تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا وہ تو یہ جواب عمل کی بنیاد پر ہوگا ایمان کی بنیاد پر ہوگا اس لیے ایمان اور عمل کو سنوارنے کی ضرورت ہے توحید خالص پر قائم رہنے کی ضرورت ہے تو یہ تین سوالات کیے جائیں گے بہت زیادہ سوال نہیں ہوگا تین سوالات کافی ہے جانچنے کے لیے اور اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ ربان حجت قائم کرنے کے لیے کس کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے یہ سوال کیا جائے گا جیسے استاد جانتا ہے کہ فلاں فلاں طالب علم تو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ان کی ان کا بھی امتحان لیا جاتا ہے وہ بھی بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ پورے سال پڑھاتا ہے اس کو معلوم کہ بچہ بہت ذہین ہے بہت محنتی ہے اور یہ بچہ ضرور کامیاب ہوگا اچھے نمبر سے ہوگا لیکن پھر بھی اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے سب کون صحیح جواب دے گا کون غلط جواب دے گا لیکن اللہ ربان حجت قائم کرنے کے لیے بندوں کے اوپر کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ بھائی ہم تو جواب دے دیتے اسے اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نبیوں کیوں بھیجا دنیا کے اندر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ کو معلوم کہ کون کون ایمان لائیں کون نہیں ایمان لائیں گے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر بھیجیں گے ہر نبی کی قوم کے بارے میں اللہ کو معلوم کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا سب کچھ اللہ کو معلوم ہے ہمارے اور آپ کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ کو سب کچھ معلوم ہمیشہ سے معلوم لیکن اللہ ابلام لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے اس لیے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر امبیا کے رام کو بھیجا اس لیے قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون ہے یہ سوال کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور جو فرشتے آئیں گے ان کا نام کیا منکر اور نکیر بعض علماء کہتے ہیں جو فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں وہی لوگ وہی فرشتے آئیں گے حالانکہ صحیح بات یہ نہیں کہ یہ الگ سے فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم وما علم و جنود رب کا اللہ ہو اللہ کے علاوہ تمہارے رب کے لشکروں کا علم کسی کے پاس نہیں کتنے فرشتے ہیں انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں فرشتوں کو کوئی گن نہیں سکتا انسانوں کو نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو گن سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آسمان کے تعلق سے کہ چار انگشت بھی کہیں جگہ پر خالی نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں ہیں اور آسمان کرا رہا چیخ رہا ان کے وجود سے اتنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے تو وہ فرشتے جو آئیں گے وہ الگ ہوں گے وہ فرشتے نہیں جو ہمارے دائنے کندھے یا بائیں کندھے پر رہتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں یہ الگ سے فرشتے آئیں گے بہت سارے فرشتے ہیں کچھ فرشتے کیا ہیں قبر میں آئیں گے من کر نکیر ہمارے دونوں کندھوں فرشتے ہیں فرشتہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے روح پھونکنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے اس طریقے سے ہمارے اعمال فجر کے وقت میں اثر کے وقت میں اللہ کے دربار میں پیش آتے ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتے آتے ہیں کچھ فرشتے جاتے ہیں کچھ فرشتے آتے ہیں یہ سب ہیں آیت القرسی جو انسان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتے اس انسان کے حفاظ کے لیے معمور کر دیے جاتے ہیں تو اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے روزانہ بیت معمور میں کتنے فرشتے آتے ہیں جی ستر ہزار فرشتے آتے ہیں پھر دوبارہ ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا روزانہ ستر ہزار قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے اتنے فرشتوں کی تعداد تو بے شمار فرشتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا کہ وہی دو فرشتے نہیں جو ہمارے ہمارے نام امال کو لکھتے نہیں یہ الگ سے دو فرشتے ہیں منکر اور نکیر منکر اور نکیر بعض لوگ کہتے ہیں نام ہے لیکن یہ وصفی نام ہے منکر کہتے ہیں اجنبی کو جس کو کوئی نہ پہچانتا ہو منکر کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو منکر جس کو کوئی نہ پہچانتا کوئی اجنبی آدمی آ جائے یہاں پر تو کہیں گے یہ منکر یعنی ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تو ان کو منکر کہا جاتا ہے تو فرشتہ اس کو کوئی نہیں پہچانا اسی ڈراؤنی شکل ہوگی اس کی کوئی پہچان نہیں پائے گا ان کو اور نکیر وہ خود نہ پہچاننے والا انسان بھی نہیں پہچانیں گے ان کو فرشتے بھی انسانوں کو نہیں پہچانیں گے کیوں اس لیے اگر پہچانے تو ہوتا کہیں کچھ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہ بھائی جاتے نا بھیا آپ مجھے جانتے ہیں نا میں فلاں آدمی ہوں فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے وہاں یہ سب نہیں چلے لے گا نہ فرشتوں کو آپ پہچانیں گے نہ وہ آپ کو پہچانیں خلاص یہ سوالات ہوں گے جواب دینا ہے بس اس میں کامیاب گئے تب کامیاب گئے وہاں نہیں چلے گا سفارش وہاں شفاعت نہیں چلے گی وہاں پہچان اور معافت نہیں چلے گی اس لیے وسفی نام بیان کیا گیا ہے من کر اجنبی انسان نہیں پہچانے گا ان کو ایک شکل ان کی ہوگی نکیر وہ خود لوگوں کو انکار کرنے والے نہ پہچاننے والے بھی ہمیں نہیں معلوم تم کو کچھ نہیں ہم جانتے بس یہ سوالات ہیں ہمارے تین ان کا جواب دینا ہے تم کو من ربو کا وہ دین کا وہ من نبی کا تمہارے رب کون ہے تمہارے دین کون دین کیا تمہارے نبی کون ہے نبی کا جو جواب ہوگا مختلف ہوگا باقی دو جواب ایک ہوگا تمہارا رب کون ہے اللہ سب کا جواب ہی اگر موحد ہے تو کسی بھی نبی کو ماننے والا دین سب کا ایک تھا وہ کہیں گے ہمارا دین اسلام ابراہیم علیہ السلام کی امت سے بھی سوال ہوگا تو ان کا ہی جواب رہے گا ہمارا رب کون ہے اللہ ہمارا دین کیا کہیں گے اسلام کیونکہ اللہ کا ایک ہی دین دین اسلام انبیاء بدلے ہیں ٹھیک ہے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جو انبیاء تھے اور جو جس امت میں تھے یعنی جن نبیوں کی امت میں وہ اپنے نبی کے لحاظ سے قبر کے اندر سوال کا جواب دیں گے لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی آپ پوری دنیا والوں کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے اب اگر کوئی نسلانی ہے کوئی یہودی ہے اب اگر وہ کہے کہ ہمارا دین اسلام تو ہے ہمارا رب اللہ ہے لیکن ہمارے نبی موسا یا عیسیٰ ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ ان کی نبوت و رسالت ختم ہو گئی ان کی شریعت کو ختم کر دیا گیا اللہ کے اصل حدیث ہے کہ چاہے یہودی اور نسلانی اگر اس تک میری بات پہنچتی اور ایمان نہیں رہے گا وہ تو کہاں جائے گا جہنم کے اندر جائے گا کہاں جائے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا کیونکہ آپ پوری دنیا والوں کے لیے نبی ہیں آپ نے کہا علیہ السلام بھی اگر دنیا میں زندہ ہو جائیں تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی کس کو موسیٰ علیہ السلام کو کون ہے موسیٰ علیہ السلام ارالعزم رسولوں میں سے ارالعزم رسولوں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلاۃ السلام آج ہم کوئی حدیث کسی کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اللہ کے سرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی میری بات ماننی پڑے گی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ دنیا کے اندر کیسے فیصلے کریں گے وہ اس شریعت کے مطابق اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ دین اسلام شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے ان کی شریعت بنو ساحل کے لیے تھی جب تک ہمارے نبی کی بےست نہیں ہوئی ہمارے نبی کی بےست سے ان کی شریعت ختم ہو گئی ہے تو اس لیے یہ نبی کے آنے کے بعد اس کا جو جواب ہوگا صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے یہ تو یہ تین سوالات قبر کے اندر جو ہے کیے جائیں گے اور اسی کو فتنہ کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے فتنہ کہا گیا فتنے سے مراد یہاں پر آزمائش ہے من رب بکا میں ایک بات بہت پیاری بیان کی یہاں پر شیخ ابن وسیمین نے اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر رب سے مراد یہ نہیں کہ جو صرف روبیت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ کہہ دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ یہ مراد نہیں ہے یہاں پر کیوں اس لیے کہ مکہ کے مشرق بھی تو اللہ کو رب مانتے تھے اور ہر زمانے کے مشرقین اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے لیکن عبادت خالص اللہ رب العالمین کی نہیں کرتے تھے تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ رب تیرا کون ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور اس طریقے سے اور تو صرف اسی کی بات کیا کرتا تھا وہ یہاں پر مراد ہے ٹھیک ہے کیونکہ صرف اللہ پر ایمان رکھ لینا اور اللہ کی خالص بات نہ کرنا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے مکہ کے بھی اللہ کو رب مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے مانتے تھے نا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے ان سے پوچھو آسمانوں کا رب کون ہے زمین کا رب کون ہے مارنے والا کون جلانے والا کون عرش عظیم کا رب کون ہے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے ہوا چلانے والا کون مارنے جلانے والا کون اولاد دینے والا کون دنیا کا نظام چلانے والا کون کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے وہ مانتے تھے اللہ رب العالمین کو اللہ پر ایمان تھا نور السلام اسلام کی قوم مانتی تھی اللہ رب العالمین کو دنیا بہت کم ایسے لوگ ہوئے ہیں جو اللہ رب العالمین کو رب ماننے سے انکار کرتے تھے مانتے تھے اللہ کے وہاں رب ہے لیکن مسئلہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ لوگ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے دوسروں کو واسطہ لیتے تھے ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے ان کے یہاں شرک ہوتا تھا ورنہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اگر کوئی اللہ کو رب تو مانتا ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی خالی سے بات نہیں کرتا ہے تو رب ماننے سے اس کے لیے جنت میں جانا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس کے مطابق اس کا عمل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر رب ماننا کافی ہوتا تو اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر کے نہیں بیچتا یا اور انبیاء کرام دنیا کے اندر نہیں آتے وہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے وہ مانتے تھے اس بات کو لہذا رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی خالص عبادت بھی کرنا ہے او بدو رب بکو ملا تو شریق و اپنے رب کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو تو ہاں عبادت بھی مراد ہے کہ جو کہ وہ کون رب ہے تمہارا جس کی تم خالص التباد کیا کرتے تھے یہ مراد یہاں پر اور نہ صرف رب مان لینا یہ جنت میں جانے کے لیے جو ہے کافی نہیں ہے جی تو یہ سوال ہوگا پھر آگے بتاتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ بس یہ آخری بات کہیں کہ اپنی بات ختم کر دیتے ہیں فیوسبۃ بیت اللہ الدین امن بالقول ثابت فی الحادی دنیا و فی الآخرہ تو اللہ ابراہین جو ایمان والے ہیں ان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ثابت قدمی اور آخرت یعنی قبر کے اندر بھی اور قبر کے بعد بھی میں نے بتایا اس سے پہلے وہ فی الآخرہ میں بھی قبر کا اس بات ہے اور ہمارے بھی اس آیت میں سنایا یہ جو حدیث بیان کی کہ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں سوال کیا جاتا ہے اور کہا کہ یہی اس آیت کی تفسیر ہے تو فی الآخرہ سے مراد یہاں پر کیا قبر اور اس کے بعد کے تمام مراحل اسی لیے قرآن سے بھی قبر کا ثبوت ہے جیسے اس سے پہلے میں نے بہت سارے قرآن کی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں تو جو قول ثابت کلم توحید اس کے ذریعے صلی اللہ ابراہین اہل ایمان کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا کرے گا اور آخرت میں قبر اور قبر کے بعد بھی تمام مراحل کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ہوگا اہل ایمان کا یا منافقین وغیرہ کا وہ آگے پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ درس میں پڑھیں گے تو ایک بات اور بتا دوں یہ کہ کن کن لوگوں سے سوال ہوگا ایمان والوں سے ٹھیک ہے اور منافقین سے اور کفار سے ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا انبیاء نکل گئے شہدا نکل گئے اور مرابطین نکل گئے اور جی صدیقین نکل گئے اور نمبر پانچ بچے اور جو ہے جو مجنون پاگل وہ نکل گئے یا اس طریقے سے جمعہ کے دن یا رات میں جمعرات کی جس کی وفات ہو باقی ان کے علاوہ جو بھی ایمان والے ہیں اور جو کفار ہیں کسی بھی ملت کے ہوں اور اس طریقے سے جو منافقین ہیں ان لوگوں سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ صبح کے اللہ ابرامین ہمیں خبر کے اندر ثابت عطا فرمائے اور دنیا میں بھی اللہ رب ہم کو قول ثابت پر کلم توحید پر قائم رکھے اور سنت پر قائم رکھے اور شرک اور بدعت و خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امین وہ صبین محمد والا علیہ و صابن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ